الباب الثلاثمئة باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره سوتے وقت اور اسی قسم کی کسی اور صورت میں گھر کے اندر جلی ہوئی آگ چھوڑنے کی ممانعت چاہے وہ چراغ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت تم اپنے گھروں میں آگ جلتی ہوئی نہ چھوڑا کرو بخاری و مسلم وعن ابی موسى رضی اللہ عنہ قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قال هذه النار عدو لكم نمتم متفق عليه حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک گھر گھر والوں سمیت رات کو جل گیا جب ان کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ تمہاری دشمن ہے جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو بخاری و مسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غط الاناء واؤکئ السقاء وأغلق الباب وأطفئ السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم رواه مسلم الفويسقة الفأرة وتضرم تحرق حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو دروازے بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو اس لیے کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیزے کو بند دروازے کو اور ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ کا نام لے بلا شبہ ایک چوہیا بھی گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیتی ہے بخاری و مسلم